دی ایسی تحقیق جڑی اس مسئلے سے متعلق مسئلہ کے اعتدال نو ظاہر کر دی اور جس تحقیق کی وجہ نال صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی گستاخی اور توہین کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے جاہل وپاری قسم کے مولویا نے اس مسئلے نو ایسا بھیانک پیش کیتا ہے کہ جس کی وجہ نال صحابہ کرام دے متعلق کے دلائیں بدگمانیاں بد افاعدیا اور زبان تو گستاخیاں عام پیدا ہو گئی ہیں حتیٰ کہ صحابہ دے صحابہ رہے اہل بیت کرام دی گستاخی دا ارتکاب بھی کر گزرتے ہیں اور شرما نہیں یزید نو جو حقیقت ہے جنا پلید ہے جنا گنہگار ہے جس حد تک جس وقت تک جس وقت تو گناگار ہے اس تو بڑا چڑھا کے انہوں مجرم ثابت کرنے اس حد تک غلب کا شکار ہو جاندے ہیں کہ امام عالی مقام دی توہین دے بھی ارتکاب کر لیں ایسی بدبختی مولی خانے والی کا ایک کلپ جس کے اندر یزید نو حضرت معاویت کے دور شرابی ثابت کرن واسطے ایک جھوٹی روایت اس پیش کی تھی جس کے اندر شرابی ثابت کرن لگا سی یزید نو اور گستاخ بن بیٹھا امام حسین وہ کلپ میرے کو محفوظ ابن اثیر دی الکامل دے حوالے نال اس پیش کی تھی اس روایت دے اندر وہ جو بیان کرتا ہے کچھ عربی بھارت بولتا ہے کچھ اردو بولتا ہے عربی جڑے لفظ بولتا ہے وہ کہ امام حسین نو یزید نے اپنے شراب کے کمرے بلایا اور بلا کے دعوت دیتی شراب دی تو امام نے فرمایا لا عین نہ منی لا آئی کمنی تو شراب پی میں تیری شکایت کسی نہیں کرا لا کمی پہلا میں جو ظاہری لفظی ترجمہ سی وہ مطابق مانا کیتا سی کہ تیرے آج نہیں ویستا اتفاق لال سیرت حلبیہ شریف کے اندر یہ جملہ استعمال ہوا سیدنا صدیق اکبر کی طرف مانا لکھا کہ میں تیرا پیت نہیں کھولنا یعنی اس جملے کا مانا ہوں کسی کا پیت نہ کھولنا وعدہ کرنا تیری گل نہیں کھولنا ہوں تصا خود سمجھدار ہو مسلمانوں کیا امام حسین تو یہ ممکن ہے کہ شراب کے کمرے چزیر شراب کی دعوت دے اور امام حسین فرماو تو پی میں کسی نو دستا نہیں کتنی بڑی بےزتی توہین ہے امام علی مقام دی جیڑی ایک عام مسلمان تو متوقع نہیں ہو سکتی عام مسلمان نو اگر کوئی شراب دی دعوت دے تو یہ جواب وہ نہیں ہو سکتا پہلے دے عام مسلمان انج دی کوئی جرت نہیں کرے گا کجا امام علی مقام دی ذات شریف دے اگے کوئی جرت کرے پھر دوسری گل یہ جی جرت کر بھی بیٹھا سی وہ تو پھر امام اگوں یہ فرما سی کہ تو آ یہ تو رضامندی ہے شراب نوشی دو تو پی میرا میں تیرا کسی نو نہیں دستا لا آئن والا کمی نہیں میں تیرا پیت نہیں کھولتا تیرا راز نہیں کھولتا پی موج کر میں کسی نہیں دستا کسی نو کیوں دسنا وہ تو دسنا فرض کیونکہ پتہ سی کہ انہیں ولی آہد بننا ہے تو حضرت معاویہ نو دس دے وہ تو فرد بنتا سی عام بندہ بھی مسلمان کسی دے پتر نو پیڑا کام کرتا ویسے نا تو کہنا کھلو جا میں تیرے پیو نو دس لگ عام بندہ پیو نو دس کوشش کرتا ہے تیار ہے اور امام علی مقام فرماند نے شابش شابش تو کی میں تیرا کسی نہیں دستا فٹے منہ یہو جہ لوگوں کا جڑے یہو جہاں جھوٹیاں روایت لب کے تے الٹا امام حسین سرکار دی توہین اور بےزتی کرتے ہیں یہ جواب کسے کو ہو سکتا ہے تو میں حاضر بیٹھا لینا وہ چلیا سی مینو اہل بیت کا گستاخ ثابت کرن وہ ساری زندگی زمانے نو لڑا کے مینو نہیں ثابت کر سکتا میں چاٹے ثابت کیتا ہے وہ دا جواب ساری زندگی اس گل دا جواب وہ کول نہیں ہو سکتا ایمان دسیا مسلمانوں اگر امام پاک نے اوتھے کلے کمرے دے اندر یہ کہنا سی اور پھر میں کسی نہیں دستا پھر یہ جی جنگ دستے نے بھی ہزار بندے اتے کلے پی میں کسی نے دستا تیرا نہیں کھولتا بھی ہزار دے کے لڑن کا مڑ کے مانا صرف سرف اصا جاننے ہاں میں بیان بھی کرنا یزیدیت نو یزید نو چڑھا بڑھا کے کوفر سب تو وڈیا حداں ٹپا کے تے پھر لان تان تے کرنا تے محرم کے دن پاسے لوگوں کی توجہ رکھنی وہ مقصد اصل یہ کہ یہودیت تو ایک قوم نظر پھیری رکھے یزیدی یزید لانتا در حقیقت یہودیت دے پردہ پانا مقصد ہے اسا یزید نو پلید کہنے ہاں لیکن جیڑے یہودیت دے حبدار دے تابدار نے اسا انہاں نو یزید دی ٹٹی تو بھی بھیڑا سمجھا یزید دی ٹٹی انہاں تو چنگیے جیڑے یہودیت دے پیروکار نے سمجھ آئی کہ نہیں میں مزید اگے ہوں کھولاں گا موضوع پیش کراگا میرا موضوع خطبے تو پہلو ہی دس دینا فرانس کے مسئلے پر شرعی رہنمائی رات میں پھول نگر بھائی فیرو پیش کی اتنے ہوں جناب کے سامنے پیش کرنا کیونکہ سڈا معمول رہا زندگی کا حالات دے تناظر خطاب کرنے ہیں اور حالات نو مد نظر رکھ کے خطاب کرنے ہیں جیڑی ہوا چل رہی ہوں یہ غلط نو اکا بچاؤ ہمیشہ ہدایت کا رستہ اور شری رستہ جڑا ہے وہ لوگوں بیان کر دیں ہاں۔ اے کتاب لے کے ڈھائی سو روپئے گے حاصل کرو ان شاء اللہ اس تحقیق کے نتائج اور ثمرات ایسے عجیب گے اور دیر پا ہو گے کہ اہل بیت کی عزت بھی ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی اور صحابہ کی عزت بھی ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی وکلپ ہے میرے کو جارے جملے بس ٹھیک ہے ایسا سو لوگ سن لگ سینڈ تھوڑے Hello.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 تو یہ حسرت دل چ رکھی کہ جدوں بھی پاواں کسی کی شادی ہونی جلسہ استاد چشتی کا ہے لاہور رنگ کا کام کرتے ہیں آستانہ آلیا شریف امام آباد رنگ کیتا تو محمد رضا صاحب صاحبزادہ صاحب عرض کیتی کی اصا کوئی معاوضہ نہیں لیندے کے تھی استاد چشتی کو لے پھر اخیر محنت کی تین وارتوں موٹر سائیکلوں کے لاہور گئے ترس آ گیا مجھے ادھر حکم سی تے حاضر خدمت ہونا پیا ماشاء اللہ دا اتنا عظیم شان اہتمام دیکھ کے اور لوکاں دی اتنا کثیر شرکت تے بہت طبیعت خوش ہوئی پرور عالم انہوں دی خدمت نرشد کا قبول و منظور فرما سادات کرام تشریف فرمان ہے صاحب تشریف فرمان دیگر مہمان نے گرامی وقت کی قلت کی وجہ میں اسماء گرامی تو تبرک دے شرف تو محرومی کردیا ہوا جناب دے سامنے مطلب دی گل کرنا موضوع کی دسیا ہے فرانس حالیہ مسالہ پر شرعی رہنمائی اے جڑا خاکیاں دا اٹھیا کھڑا ہے اس دے متعلق مسلمانوں کی کرنا چاہیے شری حکم کیے شری ہدایت کیے شری رہنمائی کی جو پیش کر رہے ہیں یہ کسی ممبر دے بھی پیش نہیں کیتا اور نہ ہی کسی کی ضرورت وہ کر سکتے ضرور افراد و تفریح کا شکار ہو گئے بیان کرنے والے اور صحیح شری حکم نہیں پیش کر سکوں دوستان گرامی فرانس کے کا مسئلہ مینو شری حکم اس اندر ظاہر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا پیچھے وجہ وجہ یہ آ کہ سڈے کئی کچھ ہلکیا نے یہ ملامت کی تھی ہلے بھی نہیں اٹھتے تو مسئلہ ہے ہزور کا مسئلہ ہے اور تھی ہلے بھی نہیں اٹھتے وہ تھی کدو اٹھو گے یہ مطلب ہے تا ہزور نہیں پتا نہیں کی کی اگوں ملامت کرتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں دوست اپنے برے راہ لان کی کوشش کرتے ہیں وہ نے دوست دسیا میں کہ جی ان شاء اللہ ہلو صحیح شری مسئلہ آپ موضوع پیش کر رہے ہیں پھر پھر موضوع سنن تو بعد فیصلہ آپ ہی ہو جانا کہ ملامت وہ سانو کر سکتے ہیں یا انہوں کر سکتے الزام وہ سڈے سے دے سکتے ہیں یا انہوں دے سکتے ہیں مجرم وہ بنتے ہیں کہ اچھی بننے ہیں اگر وہ سان اس طرح دے الزام تراشیاں ملوث نہ کر دے تو ہو سکتا ہے دسا بھی کفل کر دے لیکن میں خطا وار نہ تھا تو نے خطا وار کیا دوستان گرامی مختصر بیان کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم احترام ساری کائنات کے اندر تمام مقدس شخصیات تو زیادہ ہونا یہ ضروریات دین بدی ہی مسئلہ ہے واضح مسئلہ ہے اور امت دے ہار علم والے اور بے علم اس کی خبر ہے کہ حضور دی ذات شریف آپ دی تعظیم اور احترام کائنات ہر مقدس شخصیت تو زیادہ ہے اسی طرح مسئلہ کہ نہیں بھائی آواز سمجھ آ رہی نہیں جب ہر کسی نو معلوم ہے تو میں یہ نہیں دسنا چاہتا جڑا مسئلہ ہر کسی نو معلوم ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں بیان دی ضرورت اس گل کی ہے کہ اگر کوئی توہین کا مرتکب ہوتا ہے گستافی کرتا ہے تو اس دے واسطے مسلمانوں کے کی شرعی حکم اور شرعی ذمہ داری لاگو ہوتی دا. خصوصاً اگر گستاخ ہر بھی کفارش ہوئے ایسا کافر ہو جس دا مسلمان جس دے اتنے مسلمان دی کوئی دسترس نہ کوئی وس نہ ہو ساری پہنچ اور طاقت تو باہر ہو مسئلہ فرانس کا تو مسلمانوں کا کی فرد بنتا اپنے ملک کوئی ہڑتال کرن کوئی اپنے ملک دے اندر توڑ دے کر جلوس کڈن کوئی اپنے ملک دے اندر دھرنا دین یا مطالبہ کرن کہ سانو اتنے سے جان کی کی کرنا کیا ہے مسلمانوں کا فرد بنتا ہے یہ حکم لاگو ہوتا ہے یہ ذمہ داری مسلمانوں کی بنتی سمجھ نہیں آ رہی گل دے ملک باہر دے کسے گستاخ رسول دی گل گستاخی دی اس دے بارے بعد وضاحت پہلا یہ کرنے بھائی ایک زمی کافر ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کلما کو کلمہ گو گستاخی کرے تو حکم آ مسلمانوں کی ذمہ داری آ اگر ضمی کافر کرے تو اگر حربی کافر کرے تو اتنا سہولت من سمجھ آ رہی کوئی نہ حضور دی گستاخی یا کلمہ گو کرے گا معذ اللہ تعالی اللہ تعالی یا گستاخی کرے گا ضمی کافر اقلیت نہیں اقلیت نہیں میں صرف ایک شری حکم بیان کرنا چاہتا ہوں اقلیت نہیں اقلیت کا لفظ اسلامی نہیں غیر اسلامی لفظ ہے اس کی وضاحت کر چکا ہوں موضوعات کے اندر پھر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہندوستان کے تمام کفار ہر بھی کفار ہیں یہاں کوئی فرمایا ہے فتوا دیا تھا دار ہونے کا وہ ایک فکی مسئلہ ہے لیکن کفار کو عربی کفار قرار دیا تھا اعلی حضرت نے تو بھائی کلمہ گو اگر کوئی گستاخی کر دے مختصر حکم شریک اگر کوئی کلمہ گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس سزا دینا کنہ دا حق ہے ہے کنہ دا اے موٹے لفظ سن لو ان شاء اللہ اس موضوع اتنے کتاب لکھ رہے ہیں وہ ان شاء اللہ آ جائے گی جس سے اللہ پاک منظور ہوئے گا بارہ زیر ترتیب ضرور ہے ساریا وضاحت تو اوے ہونگی صرف اتے نہ سمجھو کہ جیڑا جیڑا کلمہ کلمہ گو گو حضور دی معاذ اللہ گستاخی کرے سڈے امام اعظم ابو حنیفا رحم اللہ دے فتوے دے مطابق وہ مرتا دے ان مہلت دیتی جائے گی توبہ کرن دی تین دن تک کر لے گا تو فابحا ورنہ واجب القتل ہوئے گا دیگر اماموں کے نزدیک وہ حد قتل ہوگا اور مرتد کا حکم نہیں رکھتا لہذا اس کو کوئی تین دن تک ایک لمحے کی مہلت دوسرے امام نہیں دیتے امام اعظم ابو علیفہ تین دن تک مہلت دیتے ہیں اور اس کا حکم مرتد کا قرار دیتے ہیں دوسرے امام کوئی مہلت نہیں دیتے وہ دے نے لا کے سر پرا مارو وہ حدن سمجھتے ہیں یہ ارتدادن سمجھتے ہیں واجب القتل وہ بھی سمجھتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں وہ حدن سمجھتے ہیں یہ ارتدادن سمجھتے ہیں سمجھ آ گئی کوئی نہ اچھا ہوں واجب القتل ہو گیا لیکن یہ ذمہ داری کے دیا یہ فرد کہ کلپ چڑے پھر غلط تو غلط آکامات لوگوں سنا جو صحیح حکم شرعی ہے تھوڑا وہ جناب کے سامنے پیش کرنا سمجھ نہیں لگی گل دی بولو سست پی گیا ایک گھنٹہ سارا کی ٹائم ہوا پونا گھنٹہ رہ گیا منظوری پونا گھنٹہ رہ گیا منظوری اسلام دی منظوری صرف پونا گھنٹہ رہ گیا تھی تو بارہ گھنٹے سے دو گھنٹے اچھا سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس مقام پر حسام الحرمین کے حاشیے میں امام اہل سنت سے ایک مسامحت ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ کتاب میں تمبی کروں گا اعلی حضرت نے فتح شریف کے اندر لکھے ایک بندے نے آپ کے دورے گستاخی کی تھی حضور نو نوز باللہ انہیں متکبر آخیا سی تو آلہ حضرت نے فتوا دیتا کہ اے بندہ مرتاد اسلام کو خارج ہے یہ تین دن مہلت دیو توبہ دی کر لو ٹھیک نہ کرے تو مسلمان اس وقت بالکل چڈ دے توجہ درا لیکن آلہ حضرت نے کیونکہ انگریز حکومت تھی تو آپ نے اس وقت اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہ دیا کیوں کہ حکومت پر واجب تھا نہیں کیونکہ وہ لانتی حکومت تھی خود گستاخ تھی اور عوام پر ایسا مسئلہ واجب ہوتا نہیں کیونکہ فرض صرف تے اسلام دی حکومت ہو گستاخ نو قتل کرنا فرض بنتا ہے ہاکم دا ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام کہندا ہے کیوں کیونکہ ہنفیاں دے مذہب دے مرتا دوسرے مذہب وچ او جناب جی گستاخ جڑا ہے وہ ہر لحاظ نال واجب القتل تو ہوں اگر کسی غیرت کر کے حکومت اسلام کی اجازت لین تو بغیر سن کے قتل کر دیتا تو سڈے ماما یہ لکھا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہونا تادیبی کاروائی وہ ہو سکتی ہے وہ شہادت ثابت کرے انہیں گستاخی کی تاکہ کسی ذاتی دشمنی بنا نہ ماریا تہمت یہ تحمت ٹل جائے جس ثابت ہو جائے نال تصدیق ہو جائے کہ میں گستاخ ماریا ہے تو ذرا برابر بھی کسی سزا کا مستحق نہیں شری حکم سمجھ لگی یو جی بولو فرد کہ گل سمجھو گستاخ رسول کو قتل کرنا حق کے کے فرد دائیں حکومت دا اگر اسلام کی حکومت ہو تو فرض ان کا ہے اگر کفر کی حکومت ہو تو ان کا فرض کیسے بن سکتا ہے وہ تو کسی انہوں تو کوئی فرض ہوں ہی نہیں انہوں نے صرف لانت فرد ہے جی قیامت والے دن انہوں نے پینی ہے سمجھ نہیں لگی نے فرد سی جڑے حاکم اسلام نے اسلام دے جڑے حکمران نے ان دا فرض بنتا ہے اور سنو تاریخ اسلام کا وا ہے جڑے مسلمان حکمران ہوئے نے گستاخ رسول نو قتل نتل عوام مسلمان دے طرفوں عوام مسلمین دی طرفوں کدی مطالبے دی حاجت نہیں ہوئی جیڑے اسلامی حکمران گزرے نے انہیں اتوں تک نوبت ہی نہیں آن دیتی کہ عوام مطالبہ کرے تو پھر ماری وہ سمجھتے سن اصا مسلمان ہاں رسول ساڈا ہے ساری حکومت نبی دی غلام ہے تو پھر ساڈا فرد بنتا ہے عوام آخے نہ آخے اصا ہر صورت گستاخ نو قتل کر دیا تاریخ اسلام گواہ ہے کبھی عوام کے مطالبہ پر حکمرانوں نے قتل نہیں کیا حکمرانوں کو جب علم ہو گیا تو عوام کی طرف سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت جلوس ہڑتال آ رہے ہیں یہ کرو بنا مراد بدھو اگر مسلمان ہوں تو کہنے کی ضرورت نہیں اور اگر مسلمان نہیں تو کہنے کا فائدہ نہیں سمجھ نہیں لگی کیا میں نہیں ہال نہیں سمجھ لگی جی باپ دی عزت اور قدر بیٹے دے دل لے چے بےزتی دے اتنے خود غیرت کرے گا کہن دی لوڑ نہیں تے جے ملعون پیو دا دشمن بنیا کھڑا ہے ہاتھ نال کٹاؤ مرے ہوئے ابے نو تے ہو جا کنجر نو آکھن دی لوڑ کوئی نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں اس کرنا کی اس تے بہانہ لبنا اور بےزتی دا میری گل نہیں سمجھے یار جے تانوں اللہ نے سمجھ دیتی ہے تو ایس گل سمجھو تاکہ دیہڑی باز انگریزی ٹٹو ملوڈیا دے فتنے تو سمجھ آ جان نکلو یہ کرو کرو اے بدھو اعلی حضرت کے دور میں ایک گستاخی نہیں کئی گستاخیاں ہوئی اعلی حضرت نے کبھی جلوس مطالبہ ہڑتال کیوں نہیں کیا تھا جانتے تھے یہ کافر ہیں یہ خود تو کرتے نہیں ہم مطالبہ کریں تو فائدہ نہیں دشمن سے کیا مطالبہ کریں اللہ اللہ وہ سمجھ آ رہی ہوئے جا کے جی جی پڑھتا ہے وہ بدھو بنتا ہے بدھو جی یہ نسناس بن رہے ہیں خناس بن رہے ہیں نسناس اور خناس بن رہے ہیں نسناس جانتے ہو کس کو کہتے ہیں ایک ناس ہوتے ہیں ایک نسناس ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک ناس ہوتے ہیں ایک نسناس ہوتے ہیں وہ بیریا ٹاؤن ہمارے لاہور کا بیریا ٹاؤن ہے نا اس کے باہر سڑک پہ نسناس بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کسی نے دیکھا ہوگا اور جنہوں لنگور کہنے انسناس کہ سمجھ ہی لگی آلہ حضرت امام آر سنت دے دور دے اندر فتح برجویا دے اندر موجود ایک ہنے گستاخی سنائی متکبر دی آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بکواس کی تھی دوجا پچھلے بیانات اندر بیان کر چکے ہیں جس ماسٹر نے پرچہ حل کروایا سی نبی پاک نو محمد واشی تھا نعوذ باللہ امام آل سنت نے فتوا نے لکھیا فتوا لکھیا لیکن آلہ حضرت نے نہ مطالبے کیتے نہ ہڑتال کیوں آپ جانتے سن حکومت دشمنا دی نبی دے دشمنا دی حکومت آقا دے دشمنا دی حکومت اگر ہزور کے سجن آقا دے گلام آتے سانو کہن دی لوڑ نہیں تے جدو دشمن نے ہوں آخر دا فائدہ نہیں بول دے نہیں ہویا میرے جملے محفوظ کر لو جڑا حضور دا دشمن ہوے گا ان آخر دا فائدہ نہیں جڑا حضور دا غلام ہوے گا ان آخر دی لوڑ نہیں جڑا جڑا حضور دا غلام ہے وہ اپنی وہ اپنی عزت نو اپنی نہیں سمجھتا وہ محمد کریم کی عزت نو اپنی سمجھتا ہے وہ اپنے آپ اپنے آپ بزت ویگ سکتا ہے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی گوارا نہیں کر سکتا اپنی ہل دلت گوارا کر سکتا ہے لیکن سونے نبی دی شان دی ترتیب گوارا نہیں کر سکتا انہیں تو خود بخود ایوبی وانگ اٹھ واگ ہے نہیں ستے پائے اچھی بولو پتہ نہیں یا آواز سمجھ نہیں آ رہی یا گل نہیں سمجھ آ رہی آ رہی ہے سمجھ کے نہیں مرے اقل کچھ کچھ اقل دے پیدا کر لے تاکہ باندر وانگو نچنا چڈ دے دوسرے باندر وانگو نچتے رہن اگریزوں کے ہاتھ دے اندر لیکن حضور دا غلام اگریزوں نچا سکتا ہے کبھی نچ نہیں سکتا پھر سمجھ لو کیا کیا میں اگر حکومت حضور دے دشمنوں کی ہوے گی کیا حضور دی دشمنوں کی نبی پاک دی عزت دے ہوے گی پھر مسلمان مطالبہ کر کے بے وقوف نہیں بنتا کی مطالبہ کرا انہوں سورا نو کی آخان بولو تو صحیح دشمن کنجر کی آخا ہزور عزت بچا یہ تو خود دشمن ہے بول بولتے نہیں مرو حاسد متعصب اور بدھو میری بات کو نہیں سمجھ سکے گا کیا کہہ رہا ہوں کس بلند کس بلند پائے کی بات ہے یہ دشمن دے سینے چ دشمن سنے گا وہ سینے چ جنا اثر کرے گی وہ مینو پتا ہے پول کی پول کھول دینے ان پتا لگے گا پھر سمجھو ایماندار دس یہ ممکن ہے حکومت فاروق اعظم بھی ہوئے حکومت صدیق اکبر بھی ہوئے فاروق اعظم بھی ہوئے عثمان غنی بھی ہوئے حیدر کرار بھی ہوئے گستاخ گستاخی کرے تے امت مطالبے کرے عمر قتل کر نہیں کرتا تے اسی ہر سال کرنے اسی جلوس کٹنے پھر عمر ہی گاہ بولو بدو سمجھو گل انی روڑے دے کتی چٹے کراچی تو لے کے اوتے تک تو ادھر لے کے ان تک تو روڑے ہی روڑے تو کھے مٹی سر الٹا سانو پہ کہیں اٹھو ادھر وے یہ حکومت اسلام دیے سونے نبی دیے حضور دے گلام دیے پھر سانو مطالبے کرن دی لوڑ نہیں کوئی کرے نہ کرے انہیں اپنا رسول سمجھ گئے وہی عزت سے پیرا دینا ہے سانو کہن کی لوڑ نہیں جی سانو آخر کی لوڑ پینی ہے پھر سمجھ حکومت اسلام دی نہیں حضور دے گلاما دی نہیں گستاخان دی ہے سانو مطالبے دی لوڑ پوے گی پھر سمجھ لے حکومت آقا دی نہیں آقا دے گلاما دی نہیں پھر آخر کا فائدہ آئی جی سمجھ نہیں اللہ سنو کیسی عجیب بات ہے جتنی آیات حدود حدود کی جتنی آیات ہے حداں جاری کرن دیا جتنی آیات نے وہ تو متوجہ ہی حکام کی طرف ہیں عوام کی طرف تو ہیں نہیں تو جب حکام مسلمان ہوں گے تو اللہ کا فرض وہ خود پہچانیں گے عوام جن کی طرف اللہ کا فرض آتا ہی نہیں جن پر اللہ کا فرض بنتا ہی نہیں وہ کیوں سڑکوں میں نکل کے خراب ہوتے تھے ہیں اگر خود حکومت قتل کر دیتی ہے تو سمجھو مسلمانوں کی ہے اگر عوام کو مطالبے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو سمجھ لو دشمنان رسول کی حکومت ہے بولو مرو وہ سمجھ نہیں امام ابن حجر اسقلانی محدث نے لکھیا ہے مسلمان تے مسلمان حکمران نے انہاں کنا حضور دی عزت دا فکر کرنا ہے او تے سمجھدے نے جس نے مسلمان حکومت سنبھال دے نے وہ اپنا پہلا فرض یہ ہوئی سمجھتے ہیں اللہ دی عزت او دے رسول دی عزت او دے دین دی عزت او دے پاک قرآن دی عزت وہ اسلام اسلام عزت ساڈا فرض پہلا فرض یہ ہوئی ہے اگلا فرض دوسرا ہے پہلا فرض جب اسلام کی حکومت والے حلف اٹھاتے ہیں تو اسی بات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کا تحفظ کرنا ہے اللہ رسول کی عزت کا تحفظ کرنا ہے جو یہ نہ سمجھے وہ لانتی کتے کا بچہ ہے وہ سور کا بچہ ہے وہ بدماش ہے کمینہ ہے وہ اسلام کا نہیں وہ مرتبوں کا ہے اسلام کے حاکم کا ہی پہلا یہی بنتا ہے کہ وہ دین کا تحفظ کرے گا اللہ رسول کی کی حفاظت کرے گا ورنہ انہوں بڑے سے لے آئے گیا گلی ڈنڈا انہیں کھیلنا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ آئی کہ نہیں ہوئے جو لوگ کہتے ہیں حکومت کا کام دین کا تحفظ نہیں وہ مرتد ہیں وہ خنزیر ہیں وہ انسان نہیں ہیں کافروں اور اس مسلمانوں کی حکومت میں پہلا عملی فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف دنیا کا تحفظ کرتے ہیں اور اسلام کی حکومت سب سے پہلے دین کا تحفظ کرتی ہے کیوں دنیا کا سلام دنیا کا نفع بھی معمولی ہے اور نقصان بھی معمولی ہے آخرت کا نقصان بھی سخت ہے اور نفع بھی بہت بلند ہے بڑا ہے تو اسلام کی حکومت چھوٹے نفع نقصان کی طرف پہلے توجہ نہیں کرتی پہلے بڑے نفع نقصان کی طرف توجہ کرتی ہے بول دے نہیں تاریخ پڑھ کے دیکھو ہوں میں گل سنان لگا مسلمان حکمران حضور دے عاشق حضور دے دیوانے پروانے دی کی گل کریے اور میں یہ دسنا چاہنا گستاخی ہوئی عیسائی دی طرفوں او دا او عیسائی بادشاہ سی روم دا بادشاہ سی عیسائی حکمران بادشاہ حضور دی گستاخی کی تھی تے او دے نار کی ہویا تے کنے کیتا او میں تن سنانا عام لوگوں نے سنایا لیکن ساڈا سنانا ہو رہا توجہ ہے ادھر ویگ سجنا روم دا بادشاہ سی حضور دی بارگاہ دے اندر گستاخی کی تھی اپنے ملک دے اندر بیٹھ کے انہیں ایک بڑا پیارا کتا پالیا ہوا سی جن مکھن دے کی کچھ کھوانا سی روٹی بھی اپنے نال کھوانا سی جسے کتے نے ویکیا محمد اربی نے گساخی کی سو وہی کتا جا کٹھے روٹی کھان والا سی بادشاہ نو چیر پھاڑ کے سٹ د حضور کا وفادار کتا ہوے تے مسلمانوں نو آکھن دی لوڑ نہیں پیندی مطالبے کرن دی لوڑ نہیں پیندی کتا سمجھ بھی گیا ہے ایک کتے دا پتر گستاخی کی بھی بیٹھا ہے اور سمجھ بھی گیا ہے ارج دو رسول دا وفادار نہیں اے حضور دا دشمن ہے میں کتا روٹی کھاواں میں کتے نو گوارا نہیں لکھ لانا تنا دے جڑے بندے ہو کے مسلمان ہو کے روٹیاں کافر نی سال للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جیوے جیوے جیوے جیوے حق کی صبح باطل کی شام توجہ ہے اب بولو تو صحیح پھر سمجھو بادشاہ بہ کے بادشاہ بہ کے روٹی کھانا رہا ہے جسل گستاخی ہوئی ہو سکے فٹے لینا دے ہوئی روزی دے کتا اٹھیا انہیں چیر پھاڑ کے سٹ دیتا وہ گل سمجھو کتے دے اگے کسے مطالبہ نہیں کیتا آ گستاخ ہے یہ مار تے لکھ لانا تے او او او, مسل حضور دا مسلمان حاکم کیویں ہو سکتا ہے جی موڑی مطالبہ رکھن یا عوام آخ ہزور گستاخ نو پھانسی لا پھٹے لا قتل کر کتے دمی دوڑ پتا نہیں سمجھ آ رہی کوئی کوئی نہ دی لوڑ نہیں جیڑا حضور دا دشمن ہے یا دوسرے لفظ جملہ علم انج بدلو جنو آخن ہے مطالبے کرن دی لوڑ پینی ہے جنوں مطالبے کرن دی لوڑ پینی ہے مطالبے کرن دی لوڑ پینی ہے وہ سمجھو حضور دا تک نہیں جنوں مطالبے کرن دی جیڑا انہاں دا ہونا ہے اس کے آخر دی لوڑ نہیں جنوں آخر دی لوڑ ہے وہ ہزور نہیں گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی جڑا ہزور کا نہیں لکھ لانت کیوں دے بوئے سے جا کے ہزور کی عزت نو دلیل کریے اچھا رب نو آخا گے رب سونے ان سورا نو تبیڑ یہ گل اللہ کا قرآن فرمانا فسٹ وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا سونا فرمانا ہے فس او مسلمان اگر تو نہیں کر سکنا تیری طاقت نہیں تو آجے دے تیری حکومت نہیں پھر صبر کر صبر کر فصبر ان وعد اللہ حق بے شک اللہ دا وعدہ حق ہے اللہ دا وعدہ حق ہے کی ان اللہ مع الصابرین صبر کر مسلمان اگر تو آج حکومت تیری نہیں پھر اللہ دا مطالبہ تیرے تو نہیں تو اٹھ کے لڑ جا تو قتل کر دے نا نا نا نا تیرے دل آدم نہیں اللہ دا مطالبہ نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ طاقت ویکھ کے وزن پاؤندا ہے آج دے پاک پروردگار اے ہو جائے حکم نہیں رکھ دا جڑے وہ طاقت تو باہر ہو اللہ فرمان ہے بلا یس تخن کا اللہ اللہ فرما ہے وہ جڑے بے یقینے نے جڑے بے یقینے نے جڑے منافق نے وہ تین چکن گے اٹھن کر دے اٹھن کر دے اللہ فرما ہے وہ کدی فدو نہ بنی انہوں دے مگر نہ چلی تو صبر کر اللہ دے کے فریاد کر مولا سورا دیا حکومت ختم کر دے نبی دے غلام دیا حکومت نبی دے غلام دیا حکومت ادھر ویخ سجنا میرے حضرت صاحب قبلہ بارہا فرماندے نے آپ نے فرمایا نبی پاک کی حدیث ہے وے بہترین جہاد جابر سلطان نو کلمہ حق کہنا یہ تے کبھی حدیث نہیں آیا بہترین جہاد جابر سلطان نو قتل کرنا سچی دسیا جی اج تین یہ حدیث سنی بہترین جہاد جابر سلطان کو قتل کرنا ہے کی حدیث سن رہے ہو بولو تو سی جی مرو جنہ کو حق نہیں آخیا جا لڑن گے بڑے ہو تیری زبان نہیں چل گئی تلوار تیری ماں نہیں چلے گی نام مراد لوگ جہلمانوں مسلمانوں لڑائیاں تو ابھارتے ہیں کہ دشمن نے دشمن نے دشمن یہ مسلمانوں کے بچوں کے جذبات کو برباد کرتے ہیں جذبات سے کھیلتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں ایجنسیوں سے ہاں، لکھ لاتے ہو جی روزی سے میرے کو آئے نہیں میں ہاں، جی روزی کھانی ہاں، منہ جی روزی کا سن لو یہ حضور نے فرمایا جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے حضرت صاحب میرے فرمایا میاں اللہ نے یہ فرض ادا کرنے کی توفیق سانو عطا فرمائی ہے لڑن دا راہ رسول دا راہ نہیں لڑن دا راہ رسول دا راہ نہیں آخر دا راہ رسول پاک دا راہ بول دے نہیں اچھا ہوں میں فرانس کے حوالے گل کرنا توجہ وہ ہو گئی کر دیا سانو کہ اٹھو اور مطالبہ کرتے ہیں جہاد کا اعلان کرو فرانس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو فرانس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو کہتے ہیں فرانس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم شریک ہو وہ ہمارے ساتھ اور حکومت سے کہتے ہیں اعلان جہاد کرو فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کرو توجہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو فرانس کے خلاف اٹھے ہیں پتہ نہیں پولیس پکڑ پکڑ کر ہمیں اندر کیوں ڈال رہی ہے ہم تو فرانس کے خلاف اٹھے ہیں تو پولیس پکڑ پکڑ پر ہم جیلوں میں ڈال رہی ہے اور چھپے ہوئے ہیں بزرگ اور پکڑ پکڑ کر وہ ڈال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں لگتی خود تو کہتے تھے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائکاٹ کریں تو ہم اشارے پر اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پکڑ پکڑ کر اندر نہیں کیوں ڈالتے ہیں سمجھ نہیں آتی میں نے کہا حضرت جس کی سمجھ نہ ہونا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جی۔, جی یہ بے سمجھوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ادھر دیکھو سجنا جیڑا بندہ کروں بڑھی تو چھتر کھائے وہ باہر کا مجاہد بن سکتا بولتا نہیں اللہ سنو بھائیو یورپ کے یورپ کے کمینے ایسے شر انگیز فتنے نت نئے کیوں پیدا کرتے رہتے ہیں وہ پیدا بھی خود کرتے پھر پھر اٹھاتے بھی خود ہیں خلاف ہڑتالیں کرو فلان کرو یہ کرو وہ کرو خود توجہ یہ ہوں کیوں ایسا ہوا ہے تاکہ توجہ دو لفظ ہیں گل سمجھا رہے ہیں تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں اور مسلمانوں کے ملکوں میں نہ کوئی گستاخ ہے نہ کوئی گستاخی ہے گستاخ بھی باہر ہے اور گستاخی بھی باہر ہے آسیا ملونا کا کیس تے ہال کل پہ جانا تے کاغذ کی سیاہی بھی نہیں چکی ہونی ہلے یہ ہے آسیا ملونا کا مسلا کدوں کا ممتاز کادری سرکار فائل آن دا کدوں کا بولتے نہیں شیطان تاثیر دی گستاخی دا مسئلہ کدوں کا بلکہ سنو اب بھی تمہاری جیلوں کے اندر اس گستاخی کی بات کر رہا ہوں جس کو عام لوگ گستاخی سمجھتے ہیں اور جس کو گستاخی کی حیثیت سے مشہور کیا جاتا ہے جی ورنہ گستاخی ہی گستاخی ہے وہ کسی اور موقع پر ہاں، اشارہ کافی ہے میرا تمہاری جیلوں میں اس وقت بھی بدترین گستاخ موجود ہیں بیٹھے ہیں پاکستان میں مثلا professor Junaid Hafeez professor Junaid Hafeez Bahauddin Zakariya university جس کو کہتے ہیں اللہ کی پناہ ایسا نام دینے سے جس کو بہاؤدین یونیورسٹی کہتے ہیں اس کا پروفیسر حضور کو اتنا گندی گالیاں اس نے دی ہیں کہ متین خالد جماعت اسلامی والا اس نے وسیم اینکر کو جب ایک پروگرام میں تین شخص جمع ہوئے مرزا یو بیگ ترجمان تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار والی جماعت اور بشیر غازی جسٹس سابقہ justice high court Bashir Ghazi Nazir Ghazi Nazir Ghazi اور یہ متین خالد وسیم اینکر کا پروگرام ہے ہاں جی اس کا نام ہے زمانہ گواہ ہے اس کا پروگرام چلتا ہے زمانہ گواہ ہے اور اس کے اندر مخصوص ایک اس نے جو پروگرام رکھا ہے ہاں جی پاکستان جو پاکستان میں قادیانی ہے کیا ان کو اس اقلیت کمیشن میں شامل کرنا چاہیے قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی نمائندگی کیسے یہ عنوان تھا قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی نمائندگی کیسے یہ ایک پروگرام تھا اس میں یہ شراکات تو اس میں اس نے بتایا کہ وہ جنید حفیظ نام دیکھو جنید اور حضور کو اتنا گندی گالیاں کتے کے بچے نے دی ہیں کہ وہ متین خالد اور کاڈلا ہونا متین خالد جو ہے نا وہ رو پڑا بیان کرتے ہوئے رو پڑا کہتا اتنا گندی گالیاں ہیں کہ میں ترجمہ کرتے ہوئے کانپ رہا تھا کہ ان لفظوں کا ترجمہ کیسے کروں جو حضور کو گالیاں دی گئی پاکستان کا یہ حال ہے گزرا نہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک جنید حفیظ ہے ایک تیمور ہے ایک ایاز ہے تین گستاخوں کا نام تو اس نے منظر عام پہ پیش کیا ہے وہ آپ اس پروگرام میں سن سکتے ہیں یہ آپ کو کلپ سناتے ہیں آپ سن سکتے ہیں خود سن لو تھوڑی مان نال دسیا جی بنایا اور جس میں بہت شور مچا اس کی اگر آپ دو منٹ مجھے دیں گے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی۔ یہ انہی دنوں میں یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے نام سے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکہ کے تحفظات کا ان کو تحفظات ہیں یہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں جو مذہبی صورتحال ہے یا فریڈم کی یہ اس کی پوری رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ چیز آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں انہوں نے کیا کیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس گورنمنٹ سے کہا کہ ہم آپ پہ بہت زیادہ خوش ہیں خوش اس بات گورنمنٹ سے مراد موجودہ گورنمنٹ جی، موجودہ گورنمنٹ کیونکہ رپورٹ خوش ہیں کہ آپ نے بہت سلیم کرنا چاہیے کہ ہم آئین پاکستان کو تسلیم جیسا تھے انہوں نے کہا تھا وہ بنائے جی۔ اس کے بعد رکا رہا کام فلاں اب انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کو آپ اصل ہو اس کو دیکھیں نمبر دو انہوں نے کہا کہ تین کام اور ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں آپ قانون توہین رسالت کو ختم کرنے کے لیے آپ اقدامات شروع کریں یہ رپورٹہ مطالبہ آ گیا مطالبہ آ گیا ہاں، ہاں۔ نمبر تین انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے اور جو ان کے خلاف تعزیرات پاکستان میں جو دو سو اٹھانوے سیف تعزیرات پاکستان میں وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے اس کو وڈرا کریں ہاں، اور چوتھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں پاکستان نام لیے جی. جنید حفیظ کا وسیم صاحب جنید حفیظ جس کا انہوں نے نام لیا ہے اور بھی نام ایاز نظامی کا نام لیا ہے ایک اور تیمور کا نام لیا ٹھیک آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کس میں انہوں نے کہا جتنے گساخا نے سولہ سب کو چھوڑیں اس میں جنید حفیظ کا بھی ہے ایک پروسیس چلا پولیس کا پروسیکیوشن ہوئی سارا کچھ ہوا آپ ہمارے عدالتی معاملات میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو فیصلہ سیشن جج صاحب نے جنید حفیظ غساخ رسول کے معاملے میں دیا ہے اگر آپ اس فیصلے میں اس نوجوان لڑکے نے جو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی توہین کی ہے اور اس توہین کی بنیاد پہ غیر اس کو سزائے موت ہوئی ہے میں قسمیہ طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ اس کا ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا گندی گالیاں آپ سیشن گندی گالیاں حضور کو باؤدین زکری یونیورسٹی کا پروفیسر ہے یہ جنید رفیع ایک سال پہلے کی بات اب بات کو سمجھو یار گندی گالیاں حضور کو پاکستان میں اور ملا کہتے ہیں اعلان کا جہاد کا اعلان کرو فرانس کے ساتھ بتاؤ کیا ہم پاگل ہیں بھائی نہ ہم ان کو اگر مار سکتے ہیں ان کو مارتے ہیں تو قانون کے مجرم بن کر جیلوں کی سلاخوں میں بیٹھتے ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ سنو انیس سو چھیاسی میں انیس سو چھیاسی میں جنرل ضیاء کے دور میں دو سو پچانوے سی دفعہ بنائی گئی کس دور میں انیس سو چھیاسی ضیاء دور سزا بنائی گئی گستاخ رسول دی کی دو جس سزا کا نام دو سو پچانوے سی رکھا دفاع کا اور سزا پھانسی یہ جسل بنی نال ہی امریکہ دی ایک تنظیم آئی جڑا یہ دس گیا کہ ریلیجنس ریلیجنس فریڈم انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے سنو اس کو ذرا آگاہ ہو یورپ والے یورپ والے ایک تنظیم بنائیے اس تنظیم کا کی نام ہے انگلش انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم عالمی پوری دنیا کی مذہبی آزادی کی تنظیم مذہبی مذہبی آزادی دی وہ تنظیم آئی جنرل کے دور آخیا خبردار کسی گستاخ رسول کو سزا نہ ہونے پائے یہ کہہ رہا سارا یہ ہوں جا تصا سنیا متین خالق کہہ رہے اس وقت آئیے وہ رپورٹ نے پھر اس ویلے مطالبہ رکھیا سزا نہ ہونے پائے اور کی مطالبہ رکھیا ہوں یہ مطالبہ رکھا بھی جن گستاخ نے نا یہاں باعزت بری کر کے باہر بھیجو وہ جی میں ملونا بھیجیا اللہ تے پراوا آخیے کنو جہاد کر اچھا ہوں اتنے میں گل کرنا کرا حکم توجہ حکم آڈر کون کرتا ہے حاکم کرتا ہے یا محکوم کرتا ہے بولو دی تنظیم آوے انہوں دا بندہ آوے وہ مطالبہ بھی کرے کرے بھی انج دا کہ تھڈوں گستاخ رسول جڑا ساری نگاہ آخری مجرے میں ان سزا بھی نہیں دینی یعنی قانون بنے سزا نہیں دینی قانون بنے قانون بنا ہے سزا نہیں دینی اس کا مطلب ہے ہمارا قانون بھی ہمارا نہیں ہے ہمارا قانون ملا ختم تے بولنا ادھر موت آدھی سبھال اللہ نہیں کہتے تو میں آج پہ جاننا تو میں آ لگا ہونا میں پہ جاننا تو میں آؤ پہ جاننا تو ختم اتنے لکھے گا ختم وہ تیرا کھانا خراب ہوگا تو چگا ختم ہوگی یہاں مسلیا تیرے کنے بولنا ڈیڑھ اور ٹھیک پر کی کریے چور کتی رہی فقیر شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبوریت پہ ہے مجبور فقیر شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور یہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست بدست نارے تکبیر ن رسالت سال رسالت نے تحقیق نہ غوثیہ حضور کیا وجود پیرا مرشد حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے تو ہاتھ بلند کر کے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جیوے جیوے جیوے جیوے ہوں دسو کہ مطالبہ رکھیے بھائی سڈا قانون سڈا نہ ہوا کیونکہ قانون دے عمل وہ اصا نہیں کر سکتے جی پچھلے اجازت نہ دین دن آخیا قانون بنا ہوا ہے لیکن سزا نہ ہونے پائے اچھا اج تک پاکستان کبھی گستاخ نو پھٹے لگا ویکیا گیا کون پھٹے لگتا ہے میں کیا ہے اچھا ایک عرض ممتاز قادری نو پھٹے لاؤن واسطے کنے جلوس نکلے سن بولو بدوا کوئی جلوس نہیں نکلیا آسیا ملونا نو پھٹے لاؤن واسطے کنے جلوس نکلے سن ٹھیک ہے پھر سمجھ عاشق رسول نو پھٹے لاؤنا ہووے تے مطالبے دی لوڑ جلوس دی لوڑ ہڑتالاں دی لوڑ مولبیاں دے کھپن دی لوڑ رولے پاؤن دی لوڑ ترنے دین دی لوڑ حکومت خود کر لیندی ہے آشک نو آشک نو تینج کر دینے تے جے گستاخ دی واری آوے تے پھر آکھو مطالبے کرو اٹھو فلان کرو تے او بھی پھر باعزت بری ہو کے باہر چلے جان تے پھر ساڈے رنگا بھی لانتی نہیں جیڑا مڑ مطالبہ رکھے وہ کوئی لانتیاں دا لانتی ہونا ہے جیڑا آخ مطالبہ ساڈا فٹے ہالے بھی نیتاں دا پتہ نہیں لگا یہ ٹارچر کرنے والے جن کو اپنے مغرب کے علوم و فنون پر بڑا ناز ہے ہماری ایک بات کا جواب دے دیں ہمارا سر کرم کر کے کتوں کے آگے بہن کمینے تمہارے پاس اور علم تمہارے پاس صرف بدماشی ہے صرف پن ہے یورپ کے اصلے کا زور ہے رہا حق کا زور اور بات کے ساتھ دانت توڑنے کا زور یہ اللہ نے ہم فقیروں کو سبحان اللہ رسالت نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ گوشیا جیوے جینے جیوے جینے جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا حق کی صبح باطل کی سنو یہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ایک ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے اس کے بھی یہاں ماننے والے بہت ہیں فرانس کے مسئلے پر اس کا جو کلپ چڑھا ہوا ہے انگلش میں انٹرویو دے رہا ہے اینکر سوال کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک توہین آمیز کارٹون بنانے والا سزا کا مستحق ہے تو آگے جواب دیتا ہے ڈنمارک نے جو کچھ کیا میں اس پر راضی ہوں ڈنمارک نے جو کچھ کیا میں اس پر راضی ہوں یعنی اس نے توہین کی اور توہین رسالت کو اپنا حق قرار دیا سیاسی بات کو سمجھو اور یہ کہتا ہے میں اس پر راضی ہوں بتاؤ جو گستاخی پر راضی اور گستاخ رسول پر راضی ہو وہ برابر کا گستاخ رسول ہے یا نہیں تو ایسے لوگوں کو تو ماننے والے یہاں لاکھوں ہیں اور ہم کدھر چلیں فرانس توجہ ہے تو وہ تنظیم آئی اس کا نام دیکھو انٹرنیشنل انٹیلیجنس فریڈم کہ میاں ہر ہر مذہب والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے مذہب میں رہ کر دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں دے وہ دے سکتا ہے یہ مذہبی حق ہے مذہبی آزادی میرے خدا وہ تنظیم ہے یعنی رسول اللہ کو گالیاں دینا یہ تو ہر قوم کا حق ہے وہ آئے اور مطالبہ کر کے چلے گئے اور مطالبے پر عمل درامد ہو رہا ہے اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے چلو فرانس ایویں دا مجاہد سی مثال سنا ایویں ایک مجاہد سی ان شوق جہاد نے تڑپایا تلوار موڈے تے رکھی شیش محل گیا ہوں شیش نے چارے پاسوں شیشے لگے سن سنجلے اندر بڑیا نا سامنے اپنی فوٹو دسی تے اگلا تلوار لے کے کھڑا سی کہن لگا لو دور جانا نہیں پیا میدان اتنی لگ گیا ہوں جناب سجے کبے اتنے تھلے پلتے کھیڈے تلوار چلائی ہوں نہ زخم ادھر نہ زخم ادھر نہ کچھ کچھ تھوڑی دیر تو بعد اک تھک کے واپس گیا کہ یاد کر آیا پر قدرت نے عجیب ہی موجزہ وکھایا ہے نہ اگلے نو کچھ ہے نہ مینو کچھ ہوا سمجھ لگی گل نہیں ارے بھائی حدیث میں آیا وقت آئے گا جہاد شور شرابہ رہ جائے گا شور شرابہ کیا سر میں مٹی ڈالی شام کو واپس اور سمجھا جہاد ہو گیا ایسا بدھو جہاد اسلام والے تو نہیں کرتے منافقین لوگ کرتے مینو حضرت صاحب قبلہ ایک جملہ دیتا کیا بات ہے ہدایت کی آپ نے فرمایا اسلام جب لڑتا ہے چھپتا نہیں جب چھپتا ہے لڑتا نہیں کیا کیا مدینے کا تاجدار گارج بیٹھے نہیں لڑے نہیں میدان پھر گارج نہیں بیٹھے مت کوئی سمجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر بیٹھے نا ڈر مارے بیٹھے نا کافر ہو جائے گا توبہ توبہ توبہ حکمت مت درویش اگر ڈر ہوں تو جدو صحابہ اکرام نے آپ کی بار گاہ درد کی یا رسول اللہ جہاد کرن جی کرد تیاری فرماو آپ نے ہتھیار اپنے جسم مبارک دے چڑھائے زیب تن فرمائے تیار ہو کے باہر تشریف لے آئے صحابہ دا خیال بدل گیا عرض کی دی یا رسول اللہ رہن دو پھر جہاد پہ جاواں گے آپ نے فرمایا اے نبی دی شان نہیں ہتھیار تن پہ چڑھاوے بغیر جہاد تو لہاوے اے نبی نہیں کر سکتا اگر تو آڈے کوئی بھی نہیں جانتا محمد کلا ہی کافر جہاد کافر کو گستاخی یہ لوگ تصور کرتے ہیں نا میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ گل کر رہا ہوں جنہوں گستاخیاں نہیں سمجھتے تو بدترین گستاخیاں نے انہوں کو کچھ چھیڑ دے کوئی نہیں ادھر تو میں گیا ہی نہیں ہلے ہندوستان میں تو گستاخیوں کا ایک تسلسل ہے تاریخ ہے گستاخی سے کوئی تاریخ کوئی سال خالی نہیں ہوتا وہ ایک الگ چیز ہے ادھر ایک شاید دکھاو غازی المدین شہید رحمہ اللہ نے کیڑی کتاب سی کیڑی کتاب سی جس کی وجہ انہوں نے راجپال کتری کیتا سی ادر لکھن والا چھاپن والا والے نہیں قتل کیتا چھاپن والے قتل کیا لکھن والا سی سوامی پنڈت اور جو چھاپنے والا تھا وہ راجپال راجپال کو انہوں نے قتل کیا چھاپنے کے جرم میں اور وہ کتاب آپ چھپ رہی ہیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو دکھا دوں اس کا نام ہے رنگیلا رسول نام ہی انتہا درجے کی گستاخی ہے یہ یہ نیٹ پہ پڑی بندہ بندہ اگر ٹریس کرنے پہ آ جائیں تو کتنی دیر لگتی ہے کتاب پاک کی تو غنیت الطالبین پر پابندی لگانی ہو شیوں کے خلاف بات ہے تو اس پر تو دیر لگتی ہے لیکن کیونکہ یہ تو رنگیلا رسول نوز اللہ یہ رسول کو رنگیلا کہنا ہے تو اس میں کون سی ہار جب بھائی کون سی ہار انتظار کرو خدا کے عذاب کا پتہ نہیں کیا بنتا اس قوم کے ساتھ بہت ڈرامے کر لیے اس قوم نے بہت ڈرامے کر لیے جو ڈرامہ کیا اللہ کے ساتھ کیا اور رسول کے ساتھ کیا کیوں کہ بدترین دشمن جو اللہ رسول کے ہیں وہ یہود ہیں اور یہ ان کے غلام غلام ایک گل کر لگا کرا کرونا بھی آیا کھڑا ہے میں ذرا کرونے کے حوالے گل کرنا کر سونا ہوئے یہ دسو کرونے کے دن کابا بند بند روزہ رسول بند مسجد دربار بند ہائے میرے خدا پاک کیوں بند نے وہ بند کیوں نے ہوئے یعنی کابے اگر کسی ہاتھ لا دیتا وہ ہویا کرونے والا تو کرونا چمبڑ جائے گا کابے نو پھر جڑا دوسرا ہاتھ لاوے گا کابا ہو گیا منہوس ہوں بماری وڑ گئی کابے جڑا ہاتھ لاوے گا دوسرا یہ بماری انہوں چمبڑ جائے گی لہذا روزہ رسول سے بھی دور رہو کعبے سے بھی دور رہو مسجدوں سے دور رہو یہ اللہ کا قرآن ہے قرآن تو دور رہو ایک بار ہاتھ لگ گیا کسی کا ہوں نہ لایا جائے قرآن سے دور رہنا ورنہ بیمار ہو مر جاؤ گے اور کافران دے دنیا دی تاریخ دس دے مسلمان کدی یہ بھی عقیدہ رکھیا سی کہ بیماری کابے تو رسول تو لگ جاندی ہے قرآن تو لگ ہٹ دی نہیں مسلمان چودہ صدیاں یہ سمجھتے رہے کہ کعبے کابے حجر اسود تے مقدس مقامات نو اللہ نے بیماریاں ٹالن واسطے بنایا ہے بیماریاں لاون واسطے نہیں بنایا ایویں ہے بولو اے میں موضوع نہیں بیان کر سکتا وہ ایک الگ موضوع ہے ان میں باول نگر اور حافظ آباد ضلع پیش کیتا ہے کرونا اور کافرانہ عقائد یہ بھی اللہ کے فضل سے یہ صرف ہمارے منہ سے اللہ نے بیان کروایا ہے ورنہ تو کراچی سے لے کر پنڈی تک موہرے کی لگتی ہے ایسے سچی دسیا جی ہے رسول اللہ کی بارگاہ بیمار آدھے سن رسول پاک خود بھی بیمار ہوں سن کدی سنیا جے جی بیمار آئے رسول نے پرا کیتا ہوئے تے رسول بیمار ہوئے ہون تے امت پرا ہوئی اچھا ہوں میں اگلی گل کر لگا کابا بند روزہ بند دربار بند داتا بند بابا فرید بند قرآن بند ہر شہ بند آگے نہ جا جا جے نہیں مر جاؤ گے ان سب نہوست پھیل گئی ہے بماریاں پھیل گئی ہیں کرونا چمبڑ گیا دور ہو جایا جے لیکن میں پوچھنا وا سبزی منڈی کیوں نہیں بند ہوتی بدھو بولو ڈی ڈیڈل برادری بول کی آ میں سچی دسیا جو سبزی منڈی ہر غلادت ہوں سارا ڈینگی اتے ہوں اچھا جی اتر سبزی آتوں پانی کہڑا لگتا ہے گندے نالیاں دا پانی لگتا ہے کرونے والے دا موتر بھی بچ ہوتا ہے کرونے والے دے موتر نال آلو تیار ہوتا ہے کرونے والے پیشاب گونگلو جانے پروفیسر کے منہ لیا بماری نہیں لگتی اتنے کوئی نہیں یاد دی واری باری آئیے اوتھے کوئی بیماری نہیں لگتی لانتی جتھے ایمان کی باری آئیے کافی تو بھی بچ گیا روزے تو بھی بچ گیا مسلمان میں نو کوئی او ہزار سو میں احتیاطی تدابیر سے روکتے ہو میں نے کہا میں کب روکتا ہوں چھٹی چڑھانی ہے چڑھاؤ تھلوں چڑھاو میں نہیں روک سکتا لیکن اتنا ضرور آخا گا یا خدا رسول کا کلمہ چھٹ دے یا لانت چھٹ دے آلو نال یاری رسول نال غداری آلو نال یاری کاٹ کلو اٹ کلو یاد یہ تو ہوں یہ کلام بنا اج تو بعد کام کلام بنا چنگی چیل لونی وہ سچی دسو پاگل نام مراد نام مراد پاگل مت لگ گئے نا سارے پاگل جہان جم گئے ہاں۔ اپنے ناک کو ہاتھ لگاؤ فوراً صابن کے ساتھ ہو اپنی بوٹھی کو ہاتھ لگاؤ فوراً میں کہ انی دیا جڑا آلو توڑ کے لے آؤں انہیں کدی ہاتھ دھوتے نہیں آلو سارے گٹر دا پانی ساریا بیماریاں دا پانی او دے نال تھڈو آلو سبزی تیار انہوں کرچ کرچ کر کے کھا کر کے اقبال آخر یہودی ہے اقبال کہہ رہا ہے یہودی ہے اقبال اپنی زبان کتنا سخت لفظ کہہ گیا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے مدم تم ہونا سارا تم میں ہوں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے لانتی ملا ایڈی لانت پی ہے بابی یہ آخ دربار سے جانا شرک رو رسول سے جانا شرک تو ہزور روزے تو ڈکنا بابے فرید کے دربار تو ڈکنا آخیا آخبی جی دا لاگے بمار ہو جاؤ گا بہت اچھے او ہو ہو ہو میں کہ ملا ہوں جاؤ کا نہیں یاد آیا ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان چاہتا ہے ہاں۔ اچھا بھائی منظوری کا وقت ختم ہو گیا ہے میں بھی انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں